ہاں مشتبہ کبھی سوچا بھی تھا آپ نے کہ ہم ایسی جگہ ملیں گے کراچی میں اتفاق سے اور یہ ہماری ریکارڈ ہماری بات چیت کے بارے میں کچھ کوئی سوچے گا کہ ان کو سننا چاہیے جی جی جی یہ تو واقعی بات آپ نے کہی ہے اسے حسن اتفاق کیا بلکہ عشق اتفاق کہنا <laughs> چاہیے تو میں ہم لوگوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا نہ آپ نے سوچا ہوگا نہ میں نے سوچا تھا کہ نہیں میری تو میری تو یہاں پہ تین بہنیں چالیس سال سے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہیں تین بہنیں ہیں عائشہ ہماری بیوی کی بہن بہنیں ہیں بھائی ہیں نہ تو میرے ڈائریکٹ ریلیشنس ہیں یہاں پہ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں آؤں گا اب آپ جو کو جی۔ ملی کہ یہاں جانا ہے تو میں نے پاسپورٹ بنوایا جی۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ میں نے میرے ساتھ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ میرے دو بھائی یہاں ہاں وہی تمہارا تو بہت زیادہ وہ ابراہیم جلیس میرے بڑے بھائی جن کا انتقال یہاں ہوا اس وقت تک میں نہیں آ پایا ہاں، جب ان ہاں۔ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی میں نہیں آ پایا اور یہ بھی کہ سب ساری دنیا گھوم لی سارے ممالک دنیا کے دیکھ لیے مگر پاکستان جو اتنا قریبی ملک توفیق چاہیے نا توفیق نہیں ہوئی آپ کو توفیق نہیں ہوئی اصل میں <laughs> یہ تو ایک یعنی بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ سب نہ صرف یہاں آنے کا موقع ملا اور یہ اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے کہ لطف اللہ خان صاحب کے اس میں بامسما صاحب نہیں باقی اتنی ایسی جگہ ایسی لائبریری جو میں نے دیکھی نا یہاں پہ میوزیکل لائبریری بہت دیکھی ہے میں نے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت لائبریریاں دیکھی ہیں لیکن جس کے پاس بھی استاد کے پاس یا میوزیکل بہت ماہرین فن کے پاس دیکھی میں نے اتنے امیجنیشن کے ساتھ اتنی محنت کے ساتھ اس میں کیلیگرافی بھی ہے کیا کیا ہے ہر چیز اس میں کیا چیز نہیں ہے بہت سسٹمیٹک ہاں، ہوتی ہے اب یہ کیوں خراب کر رہے ہیں اپنی لائبریری ہماری آواز ریکارڈ کر کے <laughs> یہ جی کبھی کبھی ہر لائبریری میں اچھی چیز ایسی ہاں اس سے اس سے اچھی چیزوں کی قدر بڑھتی ہے <laughs> جب تک کہ بڑا کھیل کر سکے ہاں، لیکن یہ بتائیے یوسف نعیم صاحب کہ آپ کا تو ظاہر ہے تنظور مرزا سے ظاہر تھا ہندوستان کے سب سے بڑے اب اس وقت لیونگ تنظ و مزا نگار آپ کمال مگر یہ کہ یہ بتائیے کہ تنز و مزاح کی جو رفتار ہندوستان میں ہے جو تنز و مزاح کے مشتبہ قطع معاف یہ جو تنز و مزاح کی رفتار اور اردو کی رفتار اور شاعری کی رفتار ہندوستان میں اور پاکستان میں ہے نا اردو تقسیم نہیں ہاں، اردو کو تقسیم مت کیجیے ہمارے ٹکڑے مت کیجیے زبان کے <laughs> ہاں، ملک کے تو ہو گئے جی۔ یہ پاکستان کا شاعر ہے اور یہ ہندوستان کا شاعر ہے نہیں ہے وہ نہیں میں اس کانٹیکس میں اگر آپ کو ہندوستان کا تنگار یا نگار کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں آپ اردو کے ہیں ہاں نہیں وہ تو ہے اور میں بھی اپنے آپ کو اردو حالات خانوں میں تقسیم کرتے ہیں کچھ ہاں۔ تو فرق تو ہوتا ہاں، ہی لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ ہمارے پاس کی زبان کمزور ہوتی جا رہی ہے ہندوستان ہاں۔ میں جو زبان لکھی جا رہی ہے اردو جی۔ وہ نسبتاً کمزور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس پہ علاقائی اثرات زیادہ پڑ رہے ہیں جی، جی۔ جبکہ یہاں پہ اردو یعنی ابھی زندہ ہے تابندہ ہے رخشندہ ہے بہت سے الفاظ اس قسم کے آپ استعمال جی، جی۔ کر سکتے ہیں تو یہاں کی زبان مشتاق یوسفی کو لے لیجیے جی۔ مشتاق یوسفی کی جو طرز تحریر ہے بدلی نہیں ہے ہاں۔ لیکن آپ کی عمری بدل گئی ہے ہاں بالکل بدل گئی ہاں، ویسے اگر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کہ ہاں۔ علاقائی زبانوں کا اثر وہاں پڑتا جا رہا ہے ہندوستان کی زبان پہ یہ بات یہاں بھی ہے پنجابی کا اثر اردو کے نہیں پنجابی تو مستقل وہ زبان ان کا تو لہجہ ہی ان کی نہج وہی تھی زبان کی لیکن جب یو پی کے لوگ آئے تو یہاں کی زبان سدھری ہماری بگڑی ہاں نہیں وہ تو ہاں۔ صحیح ہے مگر یہاں کی اردو پر بھی پنجابی کا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا خاصا اثر ہے اب آپ آپ دیکھیں گے کہ یہ خود ابن انشا نے پنجابی محاورے ایسی بے روانی کے ساتھ استعمال کیے ہیں کہ لیکن ادب کا تو خیر کلوکیل تو ہر چیز آتی ہے لوکل کلر آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ادب میں جو چیزیں آتی ہیں نا جو ادب میں حصہ بنتی ہیں نا ہاں۔ وہ علاقائی اعتبار سے نہیں بنی جی، جی۔ زبان اپنا الگ ایک مستحکم چیز مضبوط چیز ہے وہ یہاں برقرار ہے ہم نے جو ہندی الفاظ استعمال کیے سنسکرت ہاں۔ الفاظ استعمال کیے جی۔ یا زبان کو توڑ شکست کیا نا جی۔ وہ یہاں نہیں ہوا میرا خیال ہے ہاں۔ ہاں، میرا خیال میں آپ سے متفق ہوں اس معاملے میں مگر ایک چیز کی کمی جو ہمارے یہاں محسوس ہوتی ہے کہ کالم نگاری کی جو روایت جو تنز و مزاق کے سلسلے میں کالم نگاری کی روایت ہمارے ہاں بالکل ختم ہو چکی ہے ہندوستان یہاں بہت اچھے کالم نگار ہمارے موجود ہیں پاکستان کے میں اتنے اچھے کالم نگار موجود ہیں اور بلکہ مجھے میں یہ کہوں گا کہ چند ایک کے نام تو سبھی جانتے ہیں کہ جیسے اگرچہ فرضی ناموں سے لکھتے ہیں چاہے وہ مشفق خواجہ ہوں چاہے انتظار حسین ہوں چاہے اگرچہ انتظار حسین <laughs> فرضی نام نہیں ہے مگر کالم نگاری کی روایت یہاں بہت مستحکم ہے اور اس کی وجہ سے شاید طنز و مزاح نگار بھی ابھرتے چلے جا رہے ہیں نہیں یہاں پہ مجھے اس لیے اختلاف ہے آپ سے جی کہ کالم نگاری کوئی ایک الگ صنف نہیں ہے ہمارے پاس جتنے بھی کالم نگار اور صحافی پیدا ہوئے سب بیسیکلی بنیادی طور پہ بڑے ادیب تھے ہاں۔ خواہ وہ خواجہ عبدال... وہ ہمارے قاضی عبد الغفار ہوں عبد ہاں۔ المجید سالک ہو یہ سب جتنے بھی خواجہ حسن ہاں۔ نظامی ہوں یہ سب کالم نگار تھے اور یہ بیسیکلی انشا پرداز تھے تو انہوں نے کالم نگاری تو اپنی انشا پردازی کو کچھ دیا اب جو کالم نگار پیدا ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی پولیٹیکل پیپل ہیں ظاہر ہے اب تو چونکہ سیاسی موضوعات پہ زیادہ لکھا جاتا ہے تو اس لیے یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ صحافی زیادہ ہے صحافی زیادہ یہ بیسک یہ بنیادی طور پہ صحافی مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جیسے پاکستان میں جیسے خود مشفق خواجہ والی بات میں نے آپ کو چھڑی کہ صاحب ان کے جو ان میں جو ادبیت ہے ہاں۔ ان کے کالم نہیں ان کو تو ان کا الگ رنگ ہے الگ اسلوب ہے انہوں نے اپنا ایک اسٹائل ایسا بنا لیا ہے کہ اس کی نقل کرنا بھی مشکل ہاں، ہے ہاں، اس کی نقل اور مجھے حیرت ہے کہ ان سے لوگ لڑتے کیوں نہیں ہیں ان کو ان کو تو اب تک یہاں سے شہر بدل کر دینا چاہیے تھا یعنی پاکستان کے کسی آدمی کو ہندوستان کے کسی آدمی کو بھی انہوں نے چھوڑا اور جبکہ ہندوستان کے کسی آدمی کی بھی وہ ٹانگ گھسیٹتے ہیں نا ہندوستان والے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ سب راول ہیں وہاں کیونکہ ہندوستان میں آج تک یہ تصویر نہیں ہو سکا کہ بڑا شاعر کون ہے ہاں، چھوٹا شاعر تو ہے ہی نہیں ہاں۔ اردو میں چھوٹا شاعر تو آپ کو ملے گا نہیں <laughs> وہی وہی ہے شریعہ تو خواجہ مشفق اس واسطے ہمارے لیے بہت اچھے ہیں ہاں۔ اور میں ان کو اردو کے ہی کہوں گا پاکستان کا کہوں گا نہیں مگر جس طرح وہ بہت ہے کہ سب جس طرح بہت ہی لاگ اور بے باکانہ انداز سے وہ جو لکھتے ہیں جس طرح وہ وار کرتے ہیں نہیں اس کو لوگ برداشت بھی کرتے ہیں بھی ہے لوگوں کی اس کو لوگ برداشت کرتے ہیں بلکہ ان کے پاس لا کے دیتے ہیں کہ ہم پہ کچھ دکھیے <laughs> ان کی رسوائی میں ان کی بڑائی ہے <laughs> قلم واقعی قلم کے دھنی ان کو کہنا چاہیے لیکن آپ کتنے دن کے لیے آئے آپ میں تو دیکھیے اکیلے آئے پندرہ نہیں میں تو آپ آئے ادھر سے دلی سے میں بمبئی سے آیا اچھا فیملی کے ساتھ میں پہنچا مطلب میری کیا آپ کو اجازت نہیں ملتی اکیلے جانے کی کیا ہے کیا قصہ <laughs> نہیں اجازت تو مل جاتی مجھے تو ملی ہے ہاں۔ پہلی بار مجھے چونکہ میں اتنے بیرونی دوروں پہ باہر جاتا رہا کبھی بیوی کو ساتھ نہیں لے گیا ہاں۔ اب میں نے کہا کہ صاحب تمہارا ایک بیرونی دورہ بھی کرا دیتا اس کی کچھ وجہ میری سمجھ میں آتی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ <laughs> کیونکہ یہاں پہ تحدید زیادہ ہے آپ نے کہا بیوی کو رسالہ مناسب ہے باہر تو ضرورت نہیں ہے جیسے وہ مرسان احمد یوسفی نے لکھا تھا نا کہ پیرس جاتے ہوئے بیوی کو ساتھ لے جانا ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ہمالیہ پہاڑ پہ جائے اور جاتے ہوئے احتیاطاً تھرماس میں برف کی ڈلی بھی آپ نے ساتھ ڈال کے وہ سمجھ گیا میں کہوں گا باہر تو نہیں جا سکتا یہاں مناسب یہاں مجبوری تھی آپ کی اچھا اور بچے بھی ساتھ آئے نہیں بچے نہیں وہ تو میں اچھا، کب تک ٹھہریں گے آپ تو سروس سروس میں ہے نا ابھی ہاں میں تو ہاں، ابھی تو بہت ہاں، ہوں ہی میں دس بارہ سال اور ہوں گے گیارہ نہیں دس بارہ سال نہیں بس ہاں۔ چھ سات سال چھ سات سال اور باقی ہیں اب عمر میری ہو رہی ہے اس میں کیوں کا کیا سوال ویسے بھی ریٹائر ہونے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں کا تھوڑا سا کام بھی تو تو تو تو مگر مگر مگر سے سے سے میں میں میں ریٹائر ریٹائر تھوڑی ہوں ہوں سروس ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ کی اچھا، بات کر کر کر رہا آپ چاہتے ہیں کہ کہ اچھا، اچھا، ہاں۔ کہ اسی لیے ہوا تھا تھا سکوں <laughs> اچھا وہ وہ وہ سکے عزیز قیسی نے جو جو جملہ لکھا صاحب صاحب یوسف لازم لکھ رہے ہیں اور بہت لکھ رہے ہیں اور اپنے ریٹائرمنٹ کا بدلہ اردو ادب سے لے رہے ہیں <laughs> خیر عزیز قیسی صاحب کو تو شروع سے وہ سکت ہے نا مزاج سے عزیز قیسی یہ مزاج سے بڑی چیز ہے نا یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے اور ہر کسی کی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اچھا دلی میں کیا حال ہے مزا نگاری کا وہاں پیدا کر رہے ہیں سنا آپ کچھ نہیں نہیں وہاں میں کیا وہ اب یعنی ہندوستان میں یعنی مزا کا جو چلن ہوا ہے ہاں۔ تو وہ بھی ایک یعنی ایک طرح یہ صحیح ہے زندہ دلان حیدرآباد نے جو خدمت کی اندرونی طور پہ بہت اچھی ہے لیکن حیدرآباد ہماری شاعری کو بڑا نقصان پہنچا بہت نقصان پہنچا جس طرح کے شعر کہے جا رہے ہیں ہاں، بہت طرح کے شعر چھپ رہے ہیں وہ کمال یہ ہے کہ چھپ رہے ہیں ہاں۔ میں تو میں برا لکھا ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ چھپتا ہوں وہ خرابی ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے شاعری تو ہمارے ہاں سبب کو یعنی جو اکبر کی جگہ تو اب بھی خالی ہے پاکستان یہاں چاہے دلاور فگار ہو زمیر جعفر اچھا، دلاور فگار کو پاکستان کے شاعر کیسے کہیں گے آپ انہیں بھی آکے دس بارہ سال ہوئے ان پندرہ سال ہوئے یہاں مگر جو دین اکبر الہباد یہاں نصر اچھی کی بات ہے ہاں نہیں یہاں آپ کو نصر اچھی بھی ہاں نصر بہت شاعری ہندوستان میں اچھی ہوئی یہ جی۔ تو ماننا پڑے گا نہیں ہاں۔ شاعری ہندوستان میں اچھی ہو رہی ہے آپ کا کہنا یہ ہاں اب نہیں اب کا نہیں کہہ رہا ہوں پہلے کی پہلے کی کہہ رہا ہوں یہاں کوئی شاعر کا بڑا نام لیجیے نا آپ یہاں کے کسی بڑے اکبر کی طرح کا کوئی شاعر کا نام لیجیے ہاں، دلاور فکار کی طرح کا کوئی نام لیجیے مجید لاہوری تھے ضمیر جعفری بھی ہے ایسا نہیں کہ مقابلہ تو کرنا نہیں ہے ہم کو کہ تم جیسے کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے یا اس کا <laughs> مقابلہ ہو رہا ہے تقابل والی بات تو ہے بھی نہیں یہاں سے بھاگ جائیں جلدی میں سمجھتا ہوں جی کیوں ہندوستان واپس ہو جانا بہتر ہوتا ہے کیونکہ سب پکڑنے والے شروع اسرار ہو رہا ہے آپ ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے جلد سے وہ تو ہے مجھے بھی میں تو آیا تھا یعنی کل ہی پہنچا ہوں اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں شاید مہینہ بھر بھی نہیں جا سکوں گا جس طرح کے یہاں پروگرام بن رہے ہیں یا آگے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور لوگوں کے اس سے ایک بات یہ تو ہے کہ مزاح کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے ہاں، ہاں، یہاں پہ شاعری ہماری ہو یا شاعری ہاں، وہ صحیح ہے چاہے کوئی صحیح نہیں جی۔ ہم لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایسا کچھ پھکڑ پن یا سکھا منی یعنی غیر سکار نہیں لکھا جی۔ یہ صحیح ہے اچھا نہ لکھا ہو الگ بات ہے جی۔ لیکن یہ کہ کوئی ایسی بدمزگی نہیں پیدا کی ہاں، ہاں، جیسی نسل میں اچھا کوئی بدمزگی نہیں پھیلی لیکن شاعری میں پھیلی ہے جی۔ شاعری میں بالکل صحیح کہا آپ نے نے ہاں۔ کہ ہم شاید میرا بہت معیاری نہ لکھا ہو یہ ہے وہ ہے لیکن اب اب تو مشتاق یوسفی کو بھی آپ دیں گے نا کہ شاید میں ان کو پڑھتا رہا ہوں زیادہ اور زیادہ ان سے محبت کرتا رہتا ہوں تو اس وقت پیچھے اب جو چیزیں ان کی آئی ہیں نا اس میں وہ چراغ تلے کی بات نہیں تو آپ یعنی یہی بات آپ کرنل محمد خان کی بجنگ آمد کے بعد سلامت روی میں وہ بات نہیں ہے وہ ظاہر پہلی تحریر نہیں تو پھر وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ نقاش نقش ثانی بہتر کشز اول وہ کیا ہوا <laughs> وہ تو اس کا کیا اثر ہوا اکثر یہ ہوتا ہے کچھ تو مزاج نہیں یہ زیادہ مصروف ہو گئے یہ انہوں نے اپنے آپ کو ادب سے ادب کے یعنی صحبت کا بھی ہاں، ہاں۔ یعنی ماحول کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے جیسے آپ سے ملوں تو آپ کو شاید آپ کی وجہ سے مجھے کچھ تحریک ہو جی۔ یا کوئی ماحول پیدا ہو جی۔ تو ویسا وہ الگ ماحول میں رہے بالکل بینک کے آدمی ہو گئے ابن انشا ابن انشا زیادہ قریب رہے ہاں۔ ان کے پاس جی، آخر تک لکھتے رہے اور جو ان کا جو بھی میار تھا جو اچھا, اچھا خاصا معیار تھا بلکہ مجھے ان کے پاس اسپارک زیادہ ہے میں ان کو انشا پرداز سمجھتا ہوں ان کے پاس اسپارک زیادہ ہے ہاں۔ نا وہ اور وہ آخر تک وہ آخر تک برقرار رہے گا اور بڑی روانی کے ساتھ ہاں۔ لکھ مشتاق احمد یوسفی کی ایک خوبی بس یہ ہے کہ اس کو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں ہاں، ان کو ایک ہی وقت لطف اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ جو لطف اٹھاتا ہے نا وہ بہت کافی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں لطف اٹھا لیتے ہیں آپ مگر میری رائے اس معاملے میں آپ آپ سے سے مختلف کیونکہ ان ابن انشا کو میں یعنی بیسیوں مرتبہ ان کے سفر نامے ہوں یا یہ میں پڑھتا رہوں مگر مجھے ہر بار ایک نیا لطف نہیں تو وہ آپ اس لیے پڑھتے رہیں گے پہلے وقت پر سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کے <laughs> میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں انشا پردازی کا لطف ہے زبان کا ہاں، زبان کا لطف ہے اس کا جو مزاح کا لطف ہے تو مزاح میں ایک مرتبہ لطیفہ سنایا اور آپ وہی لطیفہ مجھے سنائیں گے تو نہیں آئے گا یہ کہہ رہا تھا میں میں نے دیکھا کہ صاحب لیکن مجھے زیادہ ہاں؟ میرا ایسا خیال ہے میزانی گاری کے معاملے میں کچھ عمر کا بھی معاملہ ہوتا ہے نہیں بہت کم میزانی گار ہیں جو یعنی کافی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی جیسے آپ ایک استثنائی صورت میں مجھے نظر آتے ہیں یا ابن انشاء لکھتے رہے تو لکھتے رہے شفیق الرحمان کا آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو تخلیقی پروسیس ہے وہ ہارڈلی یعنی مطلب بڑی مشکل سے پندرہ بیس برس کا مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں پاک کراچی میں بیٹھے ہیں اس واسطے زیادہ تنقید بھی نہیں کر سکتے مشکل یہ ہے ایسا نہیں ہاں، مشکل یہ جو اب شفیق الرحمن کا جو سٹینڈرڈ شروع تھا نا وہ آخر تک رہا نہیں مگر اس کے بعد نہیں آخر ہاں۔ تک اور وہ بات آپ کو وہ بات آپ کو کنیا لال کپور میں ملے گی نہیں کنیا لال کپور آخر میں بج گئے تھے ہاں، زندگی میں لکھا تھا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کنیا لال کپور عمر کے آخری کنیا لال کپور یہی بات احمد جمال پاشا کے ساتھ بھی ہوئی تھی احمد جمال پاشا تو ابرے ہی نہیں ایک دو مضمون انہوں نے ہاں، بیچارے لکھے جو بھی لکھے تھے ہاں۔ اندیشہ شہر کے ہاں، مضامین اس کی اٹھان اتنی اچھی تھی بیچارے کی لیکن اچھا۔ وہ بہت ہی اندیشہ شہر ان کا بہت اچھا بہت اچھا تھا وہ چائے خانے میں وہ نہیں دے پائے یہی بات کرنل محمد خان کے سلسلے میں میں نے کہی کہ سب بجنگ آمد کے بعد وہ وہ بات نہیں تو اس کی تو عمر زیادہ نہیں ہوتی احمد عمر کس سے تعلق نہیں ہے اس کا ماحول سے اپنی مصروفیات سے اپنی عادات و اتوار سے اس سے تعلق ہے معلوم نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں لکھ رہا ہوں تو ایک عادت ہوگی گئی مجھے لکھنے کی اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا یعنی کچھ لوگ ویسے ہی یعنی جسم کی تھکن کے ساتھ ذہنی طور پہ بھی تھکن محسوس کرنے لگتے ہیں جو بات مجھے لگی کہ آپ میں یعنی ایک عمر اچھی خاصی ماشاء اللہ خدا کی فضل سے اچھی خاصی ابھی تو اور جی۔ <laughs> رہنے والا ہوں میں <laughs> لکھتے رہنا اور لگاتار ایک بڑی توانائی کے ساتھ لکھتے رہنا وہ بہت بڑی بات نہیں وہ کسی کے لیکن بہرحال یہ بڑی خوشی ہوئی کہ سب یہاں ہاں ہمارے لطف اللہ صاحب نے بہت ہم کو لطف اللہ خان صاحب خان صاحب بھی ہیں خان صاحب کا نام پہلے لینا چاہیے <laughs> خوف کا عنصر اس میں زیادہ ہے ورنہ یہ ہاں کبھی جی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی دور یہاں بیٹھے ہیں اگرچہ نہیں واقعی مجھے حیرت ہوئی مجھے خواجہ مشفق بولے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ یہاں ہیں تو میں نے ہاں۔ کہا جب آپ تشریف لاتے مجھے کبھی یقین آیا تھا صحیح بات تو یہ کہ مجھے بھی یہاں آنے تک بھی یقین نہیں آیا بلکہ آنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا رہا ہاں۔ کہ میں پاکستان پہنچا ہوں کیونکہ پرسوں تک بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جاؤں یا نہیں جاؤں وہ فیصلہ بہتر بہتر تھا میں سمجھتا ہوں <laughs> یہاں کے حالات ایسے نہیں نہیں ہاں۔ حالات تو خیر حالات سے کیا سوال ہے اب آپ تو میں تو ممبئی سے آیا ہوں وہاں تو اب اس وقت رہا خیر لیکن اب آگے اچھا ہوا یہاں پہ ذرا تنز مزاح کی صورت حال ہم بھی معلوم کریں گے دیکھیں گے جی، ہاں۔ وہ بھی شاید ہم کو سنیں اندازہ ہو ہماری بھی عبرت کا <laughs> کوئی صورت نکلے کوئی تو تنقید کرے ہم پہ کہ بھائی آپ کیا لکھ رہے ہیں ہم وہاں تعریف سن سن کے عاجز آگے ہم جی۔ اور پھر ان کا شکریہ کب ادا کریں گے نہیں شکریہ صاحب اب ادا کرنا ہی نہیں وہ تو پہلے ادا ہی کر چکے ہیں شکریہ تو پہلے نہیں میں نے اس وقت کہا کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے لغت چاہیے ہاں۔ وہ لغت <laughs> ایک اعتبار سے یہ ہے کہ صاحب نہیں کیٹلاگ ہم کو شکریہ تو حمید الدین شاہ صاحب کا ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ ستر برس کے نہیں ہوتے ہاں۔ تو یعنی ظاہر ہے ان کے جشن تلائی میں بھی شرکت کرتے ہیں کون سا جشن <laughs> جشن تلائی ہم تو اس کو جشن زرین کہتے ہیں <laughs> ہاں جی۔ جشن زرین کہتے ہیں جشن سیمنگ کے وجہ پہ جشن زری نہیں آئے گا <laughs> جشن تو یہ تو حکیم اجمل خان کی بات ہوگی کراچی میں تو بہت سے رشتے دار ہیں میرے تو میں نے کہا نا تو تین بہنیں ہیں میرے اچھا۔ عائشہ سالے کا تو زیادہ اثر ہوتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم لوگ ہم لوگوں نے پہلے یہاں آنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جبکہ یہاں بلایا گیا بار بار بھائیوں نے بلایا مجھے اور یہ ہاں تم کو تو آنا چاہیے تھا یہ بات آپ پہ بھی صادق آتی ہے آپ کو بھی آنا چاہیے آپ کے پاس آپ کو اس لیے آنا چاہیے تھا کہ جلیس آیا نہیں وہاں پہ میری بہنیں اور عائشہ کی بہنیں ہماری بیوی کی بہنیں بھائی سب ہر سال آتے رہے جلی صاحب ایک بار آئے تھے انیس سو ایک بار بھی آنا کوئی آنا ہوتا ہے وہ تو اختر شیرا نے کہا ایک بار دیکھا ہے دوبارہ تو <laughs> تو وہ نہیں آئے نا اور جب آئے تھے ایک بار آئے تو مجھ سے بھی نہیں ملے وہ ہاں، جی، وہ بھی میرے کلاس میٹ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا جی، چاہیے جی، ایک مہینے کے لیے وہ آئے تھے ہاں تو بامبے میں تو ان کو کچھ قیام کا انتظام نہیں تھا کیا تھا معلوم نہیں قیام کا ان کو یا میں تھا ان کو معلوم نہیں ہاں، کہ میں بامبے میں ہوں شہر کے پاس ٹھہرنا چاہتے تھے یا شہر شہر نہیں تھے شہر تو بامبے میں رہتے نہیں تھے نا بہت کم رہتے تھے بہت کم رہتے تھے ہم بھی میں ملوں گا ان سے ہمارے ظفر الحسن کے زمانے میں یہ بتائیے کہ آپ کو کراچی اب تک جو کل سے اب تک آپ نے دیکھا اور میں نے دیکھا آپ کو کیسے لگا بس یہاں ٹریفک کم ہے شہر تقریباً وہی ہے ہمارا ہے ان کا ان ہاریجنٹل ہے ہمارا ورٹیکل ہے ہم ہاں۔ آسمان کی طرف گئے ہیں ہاں۔ یہ زمین کی طرف افقی پھیلے ہیں ہاں۔ یہاں زیادہ زمین کے بامبے میں تو خیر یہاں پہ پیدل چلنے والے لوگ کم ہیں وہاں پہ پیدل چلنے والے اتنے ہیں کہ کھوا سے کھوا چلتا ہے جس کو بڑھتے نا وہ تو ٹرین سے جب ابلتے ہیں لوگ تو جی۔ پورا شہر بھر جاتا ہے یہاں پہ ورنہ شہر اچھا یہ ڈیولپ ہوا ہے سڑکیں جس پہ میں گھوما پھرا ہوں اس میں گڑھے نہیں ہیں مجھے حیرت ہے مظاہرات نہیں ہے کیا <laughs> ایسا معلوم ہوتا ہے میونسپلٹی ہے ہی نہیں یہاں پہ ہاں، ہاں، ہمارے پاس اتنے گڑے ہیں معلوم ہوتا ہے کئی کئی میونسپلٹیاں کام کر رہی ہیں اچھا، کچرے کی کچھ گلیوں میں بھی گیا ہوں گلیوں میں بھی مجھے قدر صفائی نظر آئی نسبت اچھا، ابھی یعنی آپ کل سے آئے اور فوراً گلیوں میں بھی پہنچ میں جب وہاں سے نکلا ہوں تو میرے ساتھ پینسٹھ خط تھے اچھا تو پینسٹھ خط تقسیم کرنے سے میں پوسٹ کرتا تو اس سے تو یہ آسان تھا میرے لیے میں گھر لے جا کے پہنچا دیتا اور اگر میں اگر میں سب سے پانچ پانچ روپے لیتا تو میرا کرایہ نکل جاتا اتنا خطلا ہے تو اس لیے میں نے زیادہ دیکھ لی ہے مطلب لیکن سب نہیں ہے آپ نے اطلاع پینسٹھ لوگوں کو کیوں دی کہ آپ جا رہے ہیں جس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں اس میں سبھی جانتے ہیں نا میں جا رہا ہوں میں اچھا مگر اس بلڈنگ میں پینسٹھ گھر رہتے ہیں نہیں نہیں اس میں تو اٹھائیس فلیٹ ہے اٹھائیس فلیٹ ہے نا تو ان کی اچھا، اچھا۔ اٹھائیس آدمیوں کے کتنے رشتے ہوئے اچھا، ہاں، تو یہ بھی اور پھر سب نے بھیجا جتنے ہمارے ادیب شاعر ہیں اور اس میں تھوڑا سا میری شہرت کا بھی تو عنصر تھا مجھے بھی اپنی شہرت کا جانا ہے جانا ہے اس میں خود نمائی اور خود ستائی سب ہے داخل میں بڑا اچھا ہوا بہت ملے مطلب میں نے کبھی امید نہیں تھی کہ آپ سے کہیں ملاقات بلکہ میں سمجھا تھا ملاقات ہی نہیں ہوگی دلی آنے مطلب یہاں یہاں یہاں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ وہاں بھی میں سفر کم کر رہا ہوں باہر جانے آنے واسطے ٹرین میں وہاں کے حالات کی وجہ سے بھی میں وریڈ تھا یوں بھی اب تکلیف ہوتی ہے اب تنہا جانا کہیں اچھا نہیں جاتا بھی ساتھ جانا تو یہاں تو وہ تو آگے گئیں دو مرتبہ آگے گئیں وہ دو مرتبہ فتح یاب ہو چکی ہیں آپ میں میں نہیں آیا تھا آدمی پہلی مرتبہ آیا چلو اچھا ہوا لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جب مکان بن جائے گا اور پوری لائبریری اور یہ جب بن جائے گا اور اس قدر خوبصورت مکان نے انہوں نے تو میں نے وہ پوچھا ہمارے لطف اللہ خان صاحب سے کہ اس کا کب تک تیار ہو جائے گا کمپلیٹ تو انہوں نے بتایا نہیں کیونکہ ایک مرتبہ کافی ہے آپ کانا کہہ رہے تھے <laughs> یہ انہوں نے کہا اس سے لیکن میں آؤں گا جب یہ مکمل ایک تمنا ضرور میری ہے کہ جب یہ مکمل ہو ہاں۔ جائے اس میں آڈیٹوریم کی ساری کیٹلاگس ہاں۔ اور یہ سارے بن تو روم ہے لائبریری ہے بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہیں اس میں بہت باضابطہ میوزیم ہے اور معلوم نہیں ان کے کیسے ان کے ذہن میں خیال آیا کیا مصروفیت کیا ان کی آپ کو معلوم ہے مجھے تو معلوم تعارف پورا ہوا نہیں لیکن جس سے بھی میں نے کہا یہاں پہ کہ میں رسول اللہ خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو وہ جانتا تھا ان کو نہیں نہیں یہ تو نہیں ہندوستان ہاں، میں بھی چھپ چکا ہے ڈاکٹر محمد حسن نے اور ان کے ان کے بارے میں ہاں ہندوستان میں بہت کچھ لکھا گیا یا تو میرے مطالعے میں میرے ذہن میں نہیں تھا معلوم آوازوں والے لطف اللہ صاحب کے نام سے وہاں ہندوستان میں تو دو چار دوستوں نے کہا کہ صاحب آوازوں والے لطف اللہ صاحب کیونکہ اچھا۔ ان کے پاس سارے ادیبوں اور ہاں تو آوازوں کا رہے گا نا ویڈیو وغیرہ تو بعد میں شروع ہوا جب کل مشف خواجہ صاحب نے بتایا تو مجھے بھی بڑا اشتیاق ہوا کہ سب اس طرح اس بہانے چلیے ملنے کا مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا اور یہ اعزاز ہم دونوں کو بھی حاصل ہو رہا ہے کہ اس گھر میں پہلی ریکارڈنگ ہو رہی وہ اس گھر میں پہلی ہے ہاں۔ بہت خوبصورت گھر ہے امیجنیشن ٹیسٹ یہ وہ سب محنت کیلیگرافی آرکیٹیکٹ کیا کیا کس کس سے تعریف کروں میں ہاں، ہاں، وہ وہ لغت دیکھنی پڑے گی مجھے <laughs> میں چلا چلے بھوک لگ رہی ہے اچھا۔ بھوک اچھا۔ لگ رہی ہے نہیں وہ شہر میں بھی کرفیو ہے نا تو گیارہ بجے سے پہلے تو پہنچے ہم اپنے میں جس علاقے میں اس میں اچھا، گیارہ بجے گیارہ بجے جی۔ <coughs> میں سمجھتا ہوں خدا کے فضل سے میں جس علاقے میں ہوں ابھی تک اب لگ جائے آپ <laughs> چلیں خدا اچھا، اچھا۔ ملتے ہیں